ہاں سامنے غلطی بے قراری سی بے قراری ہے بے قراری سی بے قراری ہے سنیے گا کہ بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور تاری ہے بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور تاری ہے جو گزاری نہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے جو گزاری نہ جا سکی ہم نے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے بن تمہارے کبھی نہیں آئی بن تمہارے کیا میری نیند بھی تمہاری ہے بن تمہارے کبھی نہیں آئی حادثوں کا حساب ہے اپنا حادثوں کا حساب ہے اپنا ورنہ ہر آن سب کی باری ہے حادث ان کا حساب ہے اپنا اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے خوش رہے تو کہ زندگی اپنی خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے ہجر ہو یا وصال ہو کچھ ہو ہجر ہو ہو ہو یا وصال کچھ ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے ہجر ہو یا وصال ہو کچھ ہو ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے ایک محق سمتے جہاں سے آئی تھی ایک محق میں یہ سمجھا تیری سواری ہے ایک محق سمتے جہاں سے آئی تھی